درزی اور چاند ایک دفعہ کسی گاؤں میں درزی کی چھوٹی سی دکان تھی وہ ایک سادہ آدمی تھا جس نے اپنے فن پر بہت محنت کی اس کے بنائے ہوئے کپڑے اپنی گرم جوشی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھے ایک دن درزی نے اپنی دکان جلدی بند کر دی اپنا کوٹ اپنے ارد گرد گھسیٹتے ہوئے وہ شام کی ٹھنڈی ہوا میں نکل گیا یک دم اسے ایک نرم آواز سنائی دی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے آواز نے کہا اور مجھے ایک طویل سفر پر جانا ہے کیا آپ میرے لیے کوٹ سلائی کریں گے درزی نے ادھر ادھر دیکھا جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا سڑک خالی تھی اوپر دیکھو آواز نے کہا میں حاضر ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہلال کا چاند تھا درزی نے چاند کی طرف دیکھا یہ آسمان میں اونچا تھا اور کافی چھوٹا لگ رہا تھا وہ بیچارے سردی تو سب کو جھنجھوڑ رہی ہے اس نے سوچا لہذا اس نے اسے ایک اچھا گرم کوٹ سلائی کرنے پر اتفاق کیا اگلی صبح درزی نے خالص ریشم کی کچھ قطرن اکٹھی کی اور ہلال کے ٹکڑے کاٹ ڈالے تین دن میں اس نے کوٹ مکمل کر لیا تھا یہ ڈیزائن میں سفید اور سادہ تھا لیکن موٹی اندرونی استر کے ساتھ چاند بہت خوش تھا اس نے بیتابی سے کوٹ لیا اور اسے پہننے کی کوشش کی لیکن کوٹ بہت چھوٹا تھا تم نے میری پیمائش نہیں کی چاند نے ڈانٹا اس لیے یہ کوٹ بہت چھوٹا ہے ایک اقاب نے مدد کی پیشکش کی مجھے اپنا ماپنے والا ٹیپ دو درزی اس نے کہا میں چاند کی پیمائش کروں گا اقاب چاند کے گرد اڑ گیا اس نے واپس آ کر درزی کو پیمائش سنائی درزی نے ایک نیا اچھی طرح سے فٹ ہونے والا کوٹ بنانے کا وعدہ کیا یہ تہوار کا موسم درزی کے لیے مصروف وقت تھا اسے کوٹ بنانے میں پورا ایک ہفتہ لگا اس نے اسے باریک کاتا ہوا کریمی اون سے ٹانکا پھر اس نے کالر اور آستینوں میں چاندی کے دھاگے کا کام شامل کیا کوٹ واقعی خوبصورت تھا چاند نے ایک نظر نازک کڑھائی پر ڈالی اور چیخ کر بولا شاباش درزی لیکن وہ کوٹ میں فٹ نہیں ہو سکا اب غصہ کرنے کی باری درزی کی تھی دیکھو تم کتنے موٹے ہو گئے ہو انہوں نے کہا یہ کوٹ اب کو کبھی فٹ نہیں آئے گا برائی مہربانی چاند نے کہا صرف ایک اور بنائیں میں ودا کرتا ہوں کہ یہ آخری ہوگا درزی مان گیا ہاں یہ آخری ہوگا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا مجھے امید ہے کہ تم اب بھی موٹے نہیں ہوگے اس بار اس نے ٹکڑوں اور کپڑے کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ایک بہت بڑے اوور کوٹ کی سلائی کی یہ تقریباً بالکل گول تھا جس میں گیو ناگیرا لے سفید دھاگے ہر طرف خوشی سے لہرا رہے تھے چاندی کے بکسوں نے اسے بند کر رکھا تھا کوٹ شاندار تھا درزی نے چاند کو دے دیا لیکن کیا چاند گول تھا یہ بڑی چیز مجھے سردی سے کیسے بچائے گی وہ بڑبڑایا بنا باریک ڈیزائن کو دیکھے ہوئے کوٹ اس کے گرد ڈھیلے سے لٹکا ہوا تھا اس کے بعد سے خوبصورت پورے چاند کا نظارہ جو ہمارے دلوں کو بلند کرتا ہے اسے کوئی خوشی نہیں دیتا مجھے امید ہے کہ میں اس بدلے ہوئے چاند جیسا دوسرا گاہک کبھی نہیں دیکھوں گا وہ خود سے بڑبڑاتا ہے نروپما راگون کی کہانی پر منحصر